أقررتم وأنتم تشهدون تجدون تارا کولو پکو وادو لیو کہ تم آپس میں خون خراب ہونا نہ کریو کہ تم اپنا لوکاں نہ اپنا گھراں پہ نہ کڈیو پھر تم نے اس کو اقرار کر لیو کہ تم اس کا گواہ بھی ہیں ثم انتم تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون في التمي में جڑا آپس میں خون خراب ہو کرے تے اپنے بچوں ایک فریق نہ ان کی بستیاں تے باہر کٹ چھوڑیں ان کے خلاف ان کا مخالفوں کی گناہ تے زیادتی نال مدد کریں تے جے وہ تھارے کول قیدی بن گیا آج تو تم انہوں نے فدیو دے گئے چھڑکاویں حالانکہ تھارا وقت ہے انہوں نے بستیاں تو کٹنے ہی آرام تھو پھر کیوں تم کچھ کتاب پر ایمان لیا میں تو کچھ تو نمکر جے پھر جڑو آدمی تھارا بچوں یہ کم کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی تو سوا اور کے ہو سکے کہ قیامت کے تہڑے وہ سخت عذاب میں سٹیا جائیں گا تو یہ کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس کو بے خبر نہیں أولئك الذين الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا بدلہ دنیا کی زندگی مل لے لی ہے بس نہ انہوں تے عذاب پہلو کی ہو جائے گو تو نہ انہوں کی مدد کی جائے گی ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون تو یقینا ہم نے موسی علیہ السلام نے کتاب عطا فرمائی تے انہاں تے بعد ہم اوپر تھلی رسولاں نہ چلاتا رہیا تو ہم نے عیسیٰ ابن مریم نہ صاف صاف نشانی عطا فرمائی تے روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے مدد کی پھر جد بھی تھارا کھڑا کوئی پیغمبر وہ گل لے گا آئیو جنہیں تھارا نفس نے چنگی نہیں لگی تھی تم آکڑ گیا پھر کجانا تک تم نے چوٹا کیوں اور کجانا تک قطر ہی کر چھوڑتا رہا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون تو وہ کہیں جو مارا دل پردہ میں نہیں بلکہ اللہ نے انہوں پر لانت کی ہوئی ہے انہوں کا کفر کی وجہ تو بس یہ بہت گھاٹی ایمان لیا میں جہم کتاب میں فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين تو جس وقت انہوں نے اللہ کی طرفوں وہ کتاب پجی جڑی اس کی کتاب کی تصدیق کرے جڑی انہوں نے کولے ہے اور پہنا وے آپ ہی ہر ویلے کافروں اور فتح منگے میں تھا پھر جس ویلے انہوں نے کولا وہ چیز آ گئی جس نہ وے پشانے تھا تاوے اس نے نمکر گیا بس کافروں پر اللہ کی لانت ہے بئس ما اشتروا به انفسهم من يكفروا بما انزل الله بغياً بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين مجھ پر اڑی چیز اس کے بدلہ انہوں نے اپنوں آپ بیچے ہو کہ اس کلام کا یہ منکر ہو گیا جو اللہ نے نازل کی ہو اس ساڑا پر یہ اللہ اپنا بندہ بچوں جس پر چاہے اپنوں فضل نازل فرماوے بس وہ غضب اوپر غضب کا مستحق ہو گیا کہ کافروں واسطے ذلیل کرنا لو عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ يؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين جس انہوں نے ویو جائے کہ اس کتاب پر ایمان لیاؤ جڑی اللہ نے نازل کی کہ ہم اس کتاب نہ مننا جڑی مارا در نازل ہوئی ہے تو جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کو یہ انکار کریں حالانکہ وہ برحق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرے جڑی ان کو لائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ پھر تم اس تو پہنا اللہ کا نبیانہ کیوں قتل کرے تھا جیکر تم مومنے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تو یقین تھارک والے السلام صاف موجہ لے گا آیا تھا پھر تم نے ان کا تور ور جان تو بعد بچانا خدا بنا لو اور تم ہیں ہی ظالم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين تو چیتو کرو جس ویلا ہم نے تھارا کو پکو لیو تو ہم نے تھارا اوپر تور پہاڑ نہ چکیو کہ جو کچھ ہم نے تو ہے اس نے ڈر ڈی طرح پکڑ لیو تو سنو انہوں نے کیوں ہم نے سنیو ور نہیں تے اصل میں انہاں کفر کی وجہ تے وہ بچو انہاں کا دلوں میں سنجر گیو تھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کتنی پیڑی ہے وہ گل جنہ وہ حکم تونا تھارو ایمان دے جے کدے واقعی تم ایمان آلائیں قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ جے کدے آخرت وہ کار اللہ یا نزدیک سارا لوگوں نے چھوڑ گئے چھڑو تھارا ہی واسطے خاص ہے پھر تم موت کی تانگ کرو جے کر تم سچائے ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين تو یہ موت کی تانگ کدے بھی نہیں کر سے ان کرتوت کی تے جڑا یہ اگے ٹور اگر تے اللہ ظالمانہ خوب جانے إنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر الفتنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون تو تم ضرور انہوں نے سارا لوکاں سے زیادہ جین کی حوث کرتا تکیں گا بلکہ تو بھی زیادہ ان ایک کی یا تانگ ہے جو اس کی عمر ایک ہزار سال ہو جائے حالانکہ پویں اس یا عمر لا بھی جائے کامی با اس عذاب کے نہیں بچا سکتی تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس دیکھ رہے ہیں قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جڑو جبرائیل وہ دشمن ہے وہ سن لیا ہے کہ اس نے تے تھارا دلور یو کلام اللہ کا حکم نال نازل کیو ہے جڑو اپنا تو پہلا کلام کی تصدیق کرنا لو ہے اور ایمان آلہ واسطے ہدایت تے خوشخبری ہے من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو جرو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس کا فرشتہ کو تو اس کا رسولاں کو تو جبرائیل اور می علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کافروں کو دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وما يكفر بها إلا الفاسقون تو بے شک ہونے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا در صاف نشانی نازل کیے تے نافرمانہ تے سوا کوئی انہ تے تو نہیں او عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون تو کیوں یہ حقیقت نہیں کہ انہوں نے جد بھی کوئی وعدہ کیو پھر انہوں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 علیہ السلام کی بادشاہی کا دور ماں شیطان جن پڑے میں تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کدے کفر نہیں کیو بلکہ کفر تے شیطان کرے میں تھا وہ لوکاں نے جادو سکھاوے میں تھا تے وہ اس کے پیچھے بھی پہ گیا جڑو بابل شہر میں ہاروت ماروت نانا دو فرشنا نازل کی ہو تے تھو دوئے کسی نامی نہیں سکھاوے تھا جچر جی تھوڑی یا گل نہیں کہہ دے تھا جی ہم تے ایک ازمائشاں تو کفر نہ کر تو یہ دعا کولوں وہ چیز سیکھے تھا جس نال یہ خامن تو اس کی بیوی ماں بخیڑوں کر لیں حالانکہ وہ اس نال اللہ کا حکم تھی بھجن کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ وہ چیز سیکھیں جڑی انہوں نے نقصان پہنچے فائدہ نہیں دیتی حالانکہ یہ چنگی طرح جانے کہ جڑو ان چیزوں کو خریدار بنی اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو مجھ پہڑی ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنوں آپ بیچ چھوڑو افسوس کدے وی جان لیتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تو جے کدے ایمان لے آتا تک تقوی اختیار کرتا انہوں نے اللہ کی طرفوں بہتر ثواب ملتو افسوس کدے وے جان لیتا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم مانالبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رائنا نہ کیا کرو بلکہ ان نہ کیا کرو تے سنتا رو اور کافروں واسطے دکھ دین والو عذاب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 کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ تو سوا تھارو کوئی حمایتی تو کوئی مددگار نہیں أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل کیوں تم یا چاہمے کہ اپنا رسول نہ اس طرح سوال کریں جس طرح پہلا موسیٰ علیہ السلام نے کیا گیا تھا تو جڑو ایمان کے بدلے کفر لیے وہ یقین سدھا رکھتا تو بھول گیو وَدَّ كَثِيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیئن قدیب اہل کتاب تے مجھ سارا یہی چاہویں جتنا ایمان تو بعد کفر در موڑ شونے اپنا دلی ساڑا کی وجہ تو اس تو بعد کی حق انہوں کے سامنے بالکل واضح ہوگی ہے تم معاف کرتا رو تے درگزر کرتا رو جچر تھوڑی تو نماز قائم رکھو تو زکاة دیتا رو تو جڑی قائے نیکی تم اپنا واسطے اگے پہ گا وہ تمنا اللہ تعالیٰ کو لب جائے گی بے شک تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نہ اللہ تعالیٰ اس نہ دیکھ رہے ہوئے وَقَالُوا لَن يَدْخُنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودَنَّوْنَ صَارًا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تو یہ یہودی تا عیسائی کہیں جو یہودیاں تا عیسائیاں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتے یہ انہیں اپنی تانگیں تم فرما دیو اپنی دلیل پیش کرو جے کر تم سچائیں بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا ولا خوف عليهم هم يحزنون ہاں کیوں نہیں جڑو اپنا چہرہ نہ اللہ تعالیٰ گئے نیمو کر دے تو وہ نیک بھی اس وقت ہے تو اس کو ثواب اس کا رب خلا موجود ہے اور ان اگر نہ کوئی ڈر ہے تو نہ بیگم گین وے گا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تو یہودی کے عیسائی کسے بنیاد ورنی تو عیسائی کے یہودی کسے بنیاد ورنی حالانکہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھے اس طرح انہاں جسی گل وہ لوگ کہیں جڑا کچھ ہی نہیں جانتا بس اللہ تعالیٰ قیامت کے تیڑا ہے انہاں نے بشکار نویڑو کر دیا گو جس گل ور یہ اختلاف کر رہے ومن اظلم من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك كان لهم لهم أن يدخلوها إلا خائفين في في الدنيا خزي ولهم الآخرة عذاب عظيم تو اس نے بڑو ظالم کون لو جڑو اللہ کی مسیحت نا اس کو نہ لین تو ٹھاکے تو انہوں کا اجارن کی کوشش کرتو رہے یہ لوگ تے انہاں جان گے لائق ہی نہیں ور ڈرتا ڈرتا انہاں واسطے دنیا میں کھجلی ہے تو انہاں واسطے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے مشرق بھی تھا مغرب بھی بس تم جس پاس سے بھی منہ کریں گا اس سے بکی اللہ کی ذات ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ مجھ وسطالو خوب جان ڈالو ہے وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون تے ویکھیں جی اللہ تعالیٰ نے الاد بنا لی ہے جبکہ وہ تے پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمان ماں تے زمین ماں ہے سب کچھ اس سے وہ فرم و بردار ہے بدیع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون آسمانا وہ تے زمین کو پیدا کرنا لو ہے تے جس ویلے وہ کسی کام کو فیصلو کر لیا اس نے چھڑو کہ ہو جا بس وہ ہو جائے وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون جنہ لوگوں کو لئے علم نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کیوں نہیں مارا نال گل کر دو یا مارا ہے کئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی اس سے را انہ جسی گل بے لوگ میں تھا جڑا انہ تے پہلا تھا انہوں کا دل ایک جسا ہو گیا ہے ہم نے یقیناً آیت کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں ان لوگوں واسطے جڑا یقین کریں ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير تو یہودی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 تے نقصان آلائیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل چیتو کرو تم میری ان نعمتانا اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری ان نعمتانا جڑی میں تونا عطا کی تو اس گلنا جی میں تونا دنیا جہان عالم اور فضیلت دیتی تھی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِذِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون تو اس تیارہ تے ڈرو جس تیارہ کوئی شخص کسی شخص یا ذریوی کچھ کام نہیں آسے تو نہ کسی کولوں کچھ فدیو قبول کی ہو جائے گو تو نہ کسی نہ کسی کی سفارش کچھ فائدہ دیا گی تو نہ انہوں نے کدھر سے مدد مل سکے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 کی جگہ بنا تے ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے حکم دیتو کہ تم دوئے میرا کارنا طواف رکوع کرن آلا تے سجدو کرنا واسطے پاک رکھیو وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار تو جس ویلا ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے میرا ربا تو اس شہر نہ امن آلو شہر بنا دے تو اس بس بسنیکیاں بچوں جڑا اللہ تعالیٰ ور تو آخرت کا تیارا ور ایمان لیا میں تو انہوں نے میوان کی روزی عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جڑو کفر کرے گا اس نے کچھ تیارا فائدہ چکن دیوں گو پھر عذاب در چھک لیاؤں گو جب رینگی مجھ پیڑی جگہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو یاد کرو جس ویلے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی کند اچھی کر رہا تھا تو اسماعیل علیہ السلام میں بھی دعا کرتا جی تھا اے مارے ربا تو مارا کلوں قبول فرما بے شک تو ہی سننا لو علم آلو ہے ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے مارے رب تو ہم دعانا اپنو فرما بردار بنا دے تو ماری اولاد بھی چومی اپنی ایک فرما بردار جماعت پیدا فرما تو ہونا عبادت کا طریقہ دست دے تو مارے اوپر اپنا فضل نال توجہ فرما بے شک تو ہی تے توبہ قبول کرنا لو مجھ مہربان ہے ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اے مارے ربا کہ تُو انا بچوئیں انما ایک رسول پیج جڑو انا نا تیری آیت پڑھ گئے سناوے تو وہ انا نا کتاب اور حکمت سکھاوے تو انا نا پاک کرے بے شک تو ہی تے زبردست ہے حکمت آلو ہے ومن يغضب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھے کون منہ موڑ سکے اس تو سوا جس نے آپ پہ اپنوں آپ ایان بنا لیو ہیں ہم نے تے انہوں نے دنیا میں بھی چن لیو تھو تبھی آخرت میں بلا شبہ صالحین بچویں گا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين جس ویلے انہاں جس ویلے انہاں انہاں رب نے فرمایا فرما بردار ہو جا انہوں نے عرض کی پالن ہار گو فرما بردار بن وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اسی کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادنا یعقوب علیہ السلام نے بھی جے اے میرے بچوں بے شک اللہ نے تھارا واسطے پسند کر لیو ہے لہذا ترنا مسلمان ہون کی حالت میں ہی موت آنی لوڑی ہے إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون کیوں تم موجود تھا جس لئے یعقوب علیہ السلام یہ موت کو ویلو تو جس ویلے انہوں نے اپنا بچہ نہ کیوں تھو یہ تم میرا تے بعد کس کی عبادت کریں گا انہوں نے عرض کی ہم تھارا خدا گی ہم تھارا خدا تے تھارا باپ دادا ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام تے اسحاق علیہ السلام گا گی یعنی ایک کی خدا گی عبادت کروں گا تو ہم اس سے گا فرما بردار آن ہاں۔ امتن قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وہ ایک جماعت تھی جڑی گزر گئی اس واسطے وہ ہے جڑو اس نے کمایا تو تھارا واسطے وہ ہے جڑو تو نے کمایا تو جو کچھ وہ کرتا رہے آئیں اس کی تونا کچھ نہیں ہو سکتا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تذكين جب تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پر آ جائیں گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو بلکہ ہونے ابراہیم علیہ السلام کو رستو نبڑ لیو ہے جڑو بالکل سدھو ہے اور وہ شرک کرنے والا بھی چوتے نہیں تھا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تم کیا دیو ہم ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ ور تو اس ور جڑو مارا در نازل ہوا ہے تو اس ور جڑو ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تو کی اولاد در نازل ہوا ہے جو کچھ موس علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام نتا ہوا ہے جو کچھ دوجا نبی نا ان اگر رب کی طرفوں عطا کی ہوگی وہ ہے امن بھی چو کسے میں فرق نہیں کرتا تو ہم اس سے فرم بردار ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو جے وے بھی ایمان لے آویں جس طرح تم ایمان لے آیا ہیں تو وے ہدایت ورا جیں گا تو جے وے ہن بھی منہ موڑیں تو وے چھڑی ضد مائیں تھارے پاس رہتے ان واسطے اللہ تعالیٰ ہی سدھو ہے تو وہی سن نالو جان نالو ہے صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون انہوں نے اللہ تعالیٰ وہ رنگ اختیار کر لی ہے تے اللہ تے سوا تے اللہ تے سر کس کو رنگ ہوئے اور ہم اس سے بھی عبادت کرنا قل لتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا له اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کیوں تم مارے نال اللہ تعالیٰ کا بارہ مت کریں حالانکہ وہ تے مارو بھی رب ہے تے تھارو بھی رب ہے تے مارا واسطے مارا تے تھارا واسطے تھارا ہے اور ہم تے خالص اس سے ہی گاؤں إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله کیوں تم یا کہ جے ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام تے اسحاق علیہ السلام تے یعقوب علیہ السلام تے انہاں کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کیوں تونا زیادہ پتو ہے یا اللہ تعالیٰ نہ تو اس تے بڑو ظالم کون ہے جڑو اس گواہی نہ چھپاوے جڑی اس کو لے اللہ کی طرفوں وے تو تم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں قد خلت لها ما تم خول ما میں ولا تسألون عما كانوا يعملون وہ ایک جماعت تھی جڑی گزر گئی اس واسطے وہ ہے جڑو اس نے کمایو تے تھارا واسطے وہ ہے جڑو تم نے کمایو تے وہ جو کچھ کریں تھا تمہوں اس کی پوچھ نہیں ہو سے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم مِلَّتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ان تے نہ سمجھ لوگ ضرور کہے گا کہ کس چیز نے مسلماناں نہ انہاں اس قبلہ تے موڑ چھڑیو جس پر وہ تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو لین دو دے چڑھ دو سب اللہ تعالی ہی وہ ہے وہ جس نے چاہے سیدھا رستہ پر لا چھوڑے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَقًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم اس سے راہ انہیں تونا اعتداء لاری امت بنایو تانجے تم لوکاں ور گواب ہیں تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھارا ور گواب ہیں تے جس قبلہ ور تم تھا اس نہ ہونے چھڑو اس گلوں مقرر کیو تو تانجے ہم تک لیا جی کون رسول کی تابے داری کرے کون پٹھے پیرے پھر جائے تو یہ گل تھی خاصی بڑی ور ان لوکاں واسطے نہیں جنہاں نے اللہ نے ہدایت دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ تھارا ایمان نہ ضائع کرنا لو نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ور بے بہا شفقت کرنا لو مجھ مہربان ہے فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا مونگو کڑی کڑی اسمان در اٹھنو ہم تک ریام ہم تمنا ضرور اس کی بلا در پھیر دیاں گا جس تے تم راضی ہیں اچھا, اچھا تم کر لیو اپنا منہ اچھا تم کر لیو اپنا منہ نہ حرام یعنی خانہ کعبہ در تے مسلمانوں تم جد کی دیوی بھی اپنا منہ اس سے در کر لیو تے بے شک جنہ لوکانا کتاب دیتی گئی ہے وہ چنگی طرح جانے جی یو انہا رب کی طرفوں بالکل برحق ہے تے وہ جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس نے بے خبر نہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْدُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن, ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءوا جے کدے تم ان اہل کتاب کولے ساری دلیل لے آویں تم یہ تھارا قبلہ نہ نہیں منسے تے نہ تم ہی انہاں کا قبلہ نہ منن آلائیں اور نہ آپس ماں ایک دوا کا نہ مننے گا تو جے کدے تم علم گا آ جان کے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 تم جب کدھر بھی بھینگا اللہ تعالیٰ تم سارا نہ لے آوے گو بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنا لو ہے وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَقْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس جگہ سے بھی باہر نکلیں نماز میں اپنا چہرہ نہ مسجد حرام در کر لیو تو بے شک یہ تھارا رب کی طرفوں برحق ہے کہ تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَقْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس جگہ پہ بھی باہر نکلیں نماز میں اپنا چہرہ نہ مسجد حرام در کر لیو تو اے مسلمانوں تم جت بھی وے نماز میں اپنا منہ اس سے در کر لیو تن جے لوکاں کو لے تھارے خلاف کئی دلیل نہ رہے سوائے ان لوکاں گئے جیڑا ان بچوں ظالم ہے بس تم ان تے نہ ڈرو بلکہ میرا تے ڈرتا رہو تے اس واسطے بھی تاں جے ہوں تھارے اوپر اپنی نعمتاں پوری کر دیوں تے تاں تم سیدھا رستہ پر قائم رہے كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون جس طرح انہیں تھارا در تھارے بچوں ایک رسول توریا تھارے سامنے ماری آیت پڑھ تلاوت کریں تے تونا پاک کریں اور تونا کتاب تے حکمت سکھاویں تو تم نے ان چیزوں کی تعلیم دیں جڑی تم نہیں جانے تھا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ لہذا تم منا یاد رکھو ہوں تو نہ یاد رکھوں گو اور میرا شکر کرو تو میری ناشکری نہ کرو صدق اللہ العظیم